اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھیاسی